الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه اجمعين ما بعد حضرت کتاب حجت اللہ بالغا اس پہ اب تک جتنے بھی بیانات ہیں ان میں سے جو علمی مباحث ہیں وہ سب آپ کے سامنے آئی اور شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے جس مقام پر ہم پہنچے ہیں حدیث کے متعلق کچھ الفاظ ارشاد فرمائے جن کی تشریح کچھ تو پچھلے بیان میں تھی اور کچھ آئندہ انشاءاللہ آ جائے گی کچھ دوستوں کی شکایت یہ ہے کہ یہ بیانات سمجھ میں نہیں آتے تو بات جس حد تک بھی مناسب ہو ہماری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس حد تک ہو سکے بہت آسان الفاظ میں بیان کیا جائے مگر جن حضرات کو اس کی شکایت ہے کہ جت اللہ کے بیانات سمجھ میں نہیں آتے ان کی بات اس پہلو کے اعتبار سے درست ہے کہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کا اپنا ایک خاصہ ہے اور حضرت جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک لفظ کے پیچھے پوری تاریخ پورے حقائق علم کلام اور فلسفے کے مباحث ہیں تو اب وہ جو چیز انہوں نے لکھی کی ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ شیر کی خوراک ہے ہاتھی کی خوراک ہے اب چونٹی کہے کہ میں نہیں اسے کھا سکتی تو کہتی تو وہ بھی درست کہ چونٹی کے کھانے کی وہ چیز بھی نہیں ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی سطح دن بدن بلند کریں اور علمی سطح کو بلند کریں اب صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان کے مقام اور سطح سے نیچے تو کوئی کھینچنے سے رہا تو پھر ہر ایک ہی رہ جاتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو شریعت نے سکھائی ہے کہ انسان عمر بھر سیکھتا ہے اور عمر بھر طالب علم رہتا ہے اسی چیز میں دین کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے دنیا کا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان تگ و دو میں مصروف رہتا ہے سیکھتا رہتا ہے کوئی انتہا نہیں ہے سیکھنے کی اس کائنات میں انسان کو اللہ نے اپنے شعور سے نوازا ہو تو وہ اللہ کی یاد اور فکر جو کرتا ہے اس میں بھی سیکھتا ہے پھر کائنات میں جو پردے ہوتے ہیں اور اسے اللہ کا خود نصیب ہوتا ہے اس میں بھی وہ سیکھتا ہے ایسے ہی انسان جب خدا کے ذکر اور مراقبات اور ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو بھی وہ سیکھتا ہے ہمارے بزرگوں میں شاہ صاحب صاحبی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت سلوک پورا ہو گیا تو حضرت ہنستے رہے اور فرمایا سلوک بھی کوئی پورا ہونے کی چیز ہے تو اس نے کہا حضرت وہ سبق تو پورے ہو گئے تو اس فرمایا یہ اسباب پورے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس میدان سے مناسبت ہو گئی اور بس تو اس نے کہا سلوک کیا فرمایا وہ تو میں بھی ابھی چل ہی رہا ہوں تم بھی چلتے رہو تو ایک جگہ ایک آدمی نے اور پوچھا کہ حضرت کے سلوک کا چلنا کتنا ہے تو انہوں نے کہا اسے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور پھر وہ سجدے میں گر جائیں گے اور پتہ نہیں کتنے سال وہ سجدے میں پڑے رہیں گے اور اللہ کے سامنے اس کی زیارت کے بعد جو سجدہ اور رویت کی لذت ہے وہ لوگ اسی میں غرق ہو جائیں گے تو فرمایا وہ بھی وہاں تک پہنچنا ہے اس کے بعد ابھی بھی آگے باقی ہے تو بات یہی ہے کہ انسان سیکھتا چلا جاتا ہے تو آفیت اور خیر اسی میں ہے کہ انسان عمر بھر علم میں رہے اور آفرت کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ کا دین اس کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ اپنے گھر سے یعنی اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا ثواب دے اور یہ بہت بڑی بات ایک تو ہے حقیقی شہید اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا اور ایک ہے حکمی شہید حکمی شہید کا مطلب یہ کہ جس پہ شہادت کا حکم لگایا جا سکے یہ شہید ہے تو جو شہید حقیقی ہے اسے تو ثواب ہے ہی نہیں جو حکمی ہے یعنی جس پہ حکم لگتا ہے اسے بھی ثواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی قسمیں بیان کی ہیں اور حدیث نے میں ایک جگہ کس نے دو جگہ تین جگہ کئی جگہ گنوائی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جو عورت اپنے بچے کی ولادت کے مراحل میں انتقال کر جائے اس پر بھی شہادت کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی شہید کا ثواب دے گا یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دل کے پھٹنے سے مر جائے اس کے لیے بھی شہادت کا ثواب ہے یہ بھی فرمایا کہ جو سل کی بیماری میں دل کی بیماری میں مر جائے اس کے لیے بھی یہ ثواب ہے پیٹ کی بیماری میں مر جائے اس کے لیے بھی ثواب ہے اسی طرح کسی انسان کا علم کے حاصل کرتے کرتے انتقال ہو گیا اس کے لیے بھی شہید کا ثواب ہے اسی طرح جو آدمی اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کمانے کی جدوجہد میں نکلا اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا وہ بھی شہید ہے تو بہت چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد میں گنوائی ہیں تو کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اپنا معیار بلند کرتا رہے مزید سیکھتا رہے مزید سیکھتا رہے اور پھر آدمی آہستہ آہستہ پہنچتے پہنچتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی خوشی کو حاصل کر لیتا ہے یعنی اسے اطمینان اللہ کی طرف سے دلا دیا جاتا ہے کہ اب جو راہ ہے یہ صحیح ہے اور صحیح راہ پہ چل رہے ہو اور اس کا انجام اللہ کے ساتھ تعلق شہادت ایمان کی موت اور یہ دوسری چیز جو یہ تو خیر ایک ہلکی سی شکایت تھی جس کا جس کے متعلق عرض کرنا مقصود تھا دوسری بات جو حقیقت میں عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ایک چیز بہت زیادہ آج کل آ رہی ہے سوالات بھی آتے ہیں لوگ بھی پوچھتے ہیں یہاں بھی کچھ دوستوں نے کئی مرتبہ دریافت کیا لیکن اتنا وقت نہیں ملا کہ بیٹھ کے ایک ایک فرق سے بات کی جائے تو اس لیے خیال میں آیا کہ ہم یہاں اسے بیان میں رکھیں یہ بات کریں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کی حقیقت واضح ہو جائے وہ بات سامنے آ جائے اور جو سوالات آ رہے ہیں اور جو لوگ سوال پوچھتے ہیں اس کی آغاز یہاں سے ہوتا ہے جو کہتے ہیں اس وقت امت کے حالات بہت خراب ہیں اور مسلمانوں کو ہر طرف مار پڑ رہی ہے عراق میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اسی طرح دنیا کے اور دیگر علاقوں میں کیا ہو رہا ہے ہر طرف مسلمان تفتی کا شکار ہے ٹھیک ہے یہ چیز سب مانتے ہیں اس چیز پہ کیا بحث کرنی ہے اس سے اگلی بار پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حل تجویز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل ایک ہی رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور اسلام کا جو عدل کا نظام ہے دنیا میں وہ برپا ہو جائے اس بھی کسی کو اختلاف نہیں ٹھیک ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ اسلام کا عدل کا نظام قائم ہو جائے معیشت کا نظام قائم ہو جائے الگر جتنے بھی اسلامی اسلام کے نظام ہے ایک اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ جائے اور ایک ایسا ملک بن جائے جو فلاحی حکومت مسلمانوں کی قائم ہو جائے اسلام کے مطابق مسلمانوں کی بھی نہیں بلکہ اسلام کے مطابق ایک فلاحی حکومت قائم ہو جائے اس سب و دو میں لوگ چاہتے ہیں کہ کام کریں بہت سے اللہ کے اچھے اور مخلص بندے سیاست میں پڑ گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے تبدیلی آ جائے اور زمین پر اقتدار اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا قائم ہو جائے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ آج سیاست میں کیا ہو رہا ہے لیکن کچھ اللہ کے بندے اس میدان کو سمجھتے تھے مناسب اس میں لگ گئے اب بھی کام کر رہے ہیں ان کی نیتوں کو اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوں اور اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سچ اور جھوٹ اب پتہ ہی نہیں چلتا ممکن ہے کہ جس کے بارے میں ساری یہ اسمبلی پوری کہہ رہی ہو کہ سچا آدمی ہے ممکن ہے حقیقت میں وہی جھوٹا اور ساری اسمبلی مل کے اس پہ الزام لگا رہی ہے تو چلے کہ وہ آدمی سچا تھا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہو از ہو کون کون ہے کون کیا تو اس کی اس پہ بھی بحث نہیں کی جا سکتی کہ کوئی شخص اس سے اختلاف رکھتا ہو کہ دنیا میں ایک اچھی ریاست اسلامی اصولوں کے مطابق وجود میں آ جائے اور اس کے ذریعے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں اس سے سب کا اتفاق ہے اس پہ کیا بحث کرنی اس ریاست کے قیام کا طریقہ کیا ہے یہ ہے بات اور یہی قابل غور اور اسی پہ بہت سے لوگ ہمیں لکھتے ہیں بہت سے لوگ سب بھی پوچھتے ہیں ملک سے بھی ملک کے باہر سے بھی آپ نے بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے مل کے اس سے کہا کہ اس پر کوئی بات کرو تو ہر ایک کو فردن فردن سمجھانا ممکن نہیں اور اسی کا فرعی مسئلہ یہ ہے کہ اب امت میں مختلف حصوں میں مختلف علاقوں میں مختلف افراد نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے تمام نظام اور تمام مسائل کا حل سوائے خلاف تراشدہ کے اور کہ ہم چاہتے ہیں کہ خلافت راشدہ قائم ہو اور دنیا کے تمام مسائل کا حل گئی اس سے بھی آگے چل اس میں بھی سب کا اتفاق ہو گیا خلافت راشدہ قائم کیسے کی جائے یا خلافت کیسے قائم کی جائے راشدہ کے اصطلاحی لفظ تو اس خلافت پر استعمال ہوتا ہے جو حضرت وکر رضی اللہ کے دور سے شروع ہوئی اور وہ ختم ہو گئی حسن رضی اللہ عنہ ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو محققین خلافت عادلہ کہتے ہیں یعنی جس چیز جس خلافت میں عدل ہوتا رہا انصاف ہوتا رہا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں پھر بادشاہ شروع ہو گئی یزید کے زمانے سے تو خلافت راشدہ اور خلافت عادلہ میں اہل سنت الجماعت نقل کیا ہے اب ایسے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو معاویہ رضی اللہ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ ہی کہتے ہیں اور وہ امت میں جو اہل علم نے ایک چیز طے کر دی تھی ان سے اعتماد کو اٹھاتے ہیں مجروح کرتے ہیں اور ایک ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو امت کے پرانے حضرات اس کے قائل نہیں تھے اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو طے کیا تھا ایسے نہیں تھا کہ ایک آدمی نے بس ایک رائے دے دی اور سب اس پہ متفق ہو گئے بلکہ وہ بہت سوچ سمجھ کے ان سب کاموں کو کرنے والے تھے اور بہت سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو متعین کرنے والے تھے تو اب خلافت کیسے کا اور اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس دور میں خلافت کو تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں وہ ایک خاص کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس خلافت کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے ہم سے جو بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا تو اس میں ترغیب ایک جماعت ہے اس کے افراد زیادہ نمایاں تھے وہ جماعت اچھی ہے بری ہے کیا میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں اس سے بالکل کپن اینڈ ہے لیکن ان کا پیار یہ ہے کہ سب کے سب لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور پھر اس کے بعد خلافت کے لیے تحریک شروع کر رہے ہیں اور خلافت جب تک نہیں آتی امت کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا تو خلاصہ سارے سوال کا یہی ہے کہ خلافت قائم ہو اور خلافت کے قیام کے لیے کیا کیا جائے لوگ اس کے لیے حزب التحریر کی دعوت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خلافت اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خلافت دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے بالکل ٹھیک بالکل صحیح ہے دنیا کے جتنے بھی نظام آئے حکومت ہیں ان تمام نظاموں کو ہم بہت واضح طور پر دو چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک نظام تو پورے کا پورا وہ ہے جو انسانوں کے اپنے افکار اپنی عقلی مباحث اور اس کے نتائج پر ہے انسانوں نے سوچا انہوں نے غور کیا کہ لوگ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کی ریاست کیسے بن سکتی ہے اور انہوں نے مختلف طور پر اس کے تجربے افلاطون کو دیکھ لیں اس نے پوری ایک کتاب لکھ دی اور افلاطون نے کہا کہ ملک میں تین ستون ہوا کرتے ہیں جب یہ تین ادارے ٹھیک کام کرنے لگیں گے تو اس کے بعد ساری ریاست ٹھیک ہو جائے گی افلاطون کے شاگرد آئے اور ہزاروں سال کی جو تاریخ ہے اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا یا تو حکمران فلسفی ہو جائیں یا فلسفیوں کو حکومت مل جائے دونوں میں سے ایک کام ہو جانا چاہیے یہ سارے فلسفی ہو جائیں اور یا پھر فلسفی جو ہے پہلے سے انہیں حکومت دے دی جائے تو کوئی بھی صورت ہو اس طرح دنیا میں فلاحی ریاست کا ہے اس فلاح ریاست کے بعد تیسرے تجربہ اور چوتھا تجربہ کرنے لگے دنیا کے مختلف حصوں میں ایران میں مستق نے یہ تجربہ شروع کیا اور ایران میں مستق اور جتنے لوگ بھی تھے اپنے اپنے دور میں آئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اسٹیٹ کے جتنے ذرائع پیداوار ہیں یہ سب کے سب مشترکہ کر دیے جائیں حکومت ان پہ قبضہ کر لے اور لوگوں کے پاس ذاتی ملکیت نہ رہنے چاہیے کون کون سی چیزیں اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے وہ حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ زمین جو سرمایہ پیدا کرتی ہے یہ سب حکومت کی چیز ہونی چاہیے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے اور لنگر کھانے قائم کر دیے جائیں ہر آدمی روٹیاں لے اور بس اپنی دال سالن جو پکا ہوا ہے وہ لے اور جا کر اسٹیٹ کے لیے کام کرے اسٹیٹ اس کی رہائش کی بھی ذمہ دار ہو گئی اس کی آمد و رفت کی بھی ذمہ دار ہو گئی اور سب چیزوں کے بعد اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہو گئی کہ وہ اپنے ورکر کا خیال رکھے اسی طرح انہوں نے دولت جن ذرائع سے پیدا ہوتی تھی ان میں سے دوسرا ذریعہ مثلا ہمارے زمانے میں انڈسٹریز ہیں تو انہوں نے کہا انہیں بھی نیشنلائز کر دینا چاہیے تاکہ اس سے جو پیسہ ہے وہ افراد کی بجائے حکومت کی طرف منتقل ہوتا رہے اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ مرد محض مرد ہے اور عورت عورت ہے جتنی بھی عورتیں ہیں یہ سب کی سب حکومت کی ملکیتیں عام کر دینی چاہیے اور ہر ایک کو ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے کوئی نصب نہیں کوئی رشتہ نہیں یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے گویا کہ جسے کہتے ہیں نیشنلزم کے دائرے میں لے کے اس کا کچھ کام کرنے کی کوشش کی اور پھر ظاہر اس نظام میں ناکام ہونے تھا وہ ہو گیا سب انسانوں کے خیالات بیکن نے کوشش کی کہ اپنے فلسفے کے ذریعے دنیا میں حکومتوں کا انقلاب برپا کرے اور حکومتیں ایسی اچھی ہونی چاہیے پھر اس نے ایک تخیلاتی شہر پیش کیا کہ شہر میں ایسے ہوں گے خلاصہ اس کا بھی یہ نکلا کہ جتنے بھی دانشور ہیں عقل مند ہیں ان کو حکومت دے دی جائے یا حکومت والے عقل مند ہو جائیں تو دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائے گا اس کو آپ شروع کریں افلاطون سے اور وہاں سے چلتے چلتے آخری افسر جو مورا سامنے آیا ہے وہ امریکہ ہے اور امریکہ سے فوراً پہلے دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کار مارکس کے ذریعے آئی اور مارکس جو تھا اس نے اس نے ایک تصور پیش کیا اور اس نے پوری زندگی لگا کر ایک کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب اس نے سود پہ لکھی کیپیٹل واؤ اور زندگی آدمی نے لگا دی کہ کام ایسے ہی نہیں ہو جایا کرتے اچھے یا برے کام جو ہوتے ہیں نا جتنے بھی دنیا میں بڑی تہاری محنت ہوتی ہے اور لوگ محنتوں سے گھبراتے ہیں ساری زندگی کا اس کا شاہکار وہ ایک کتاب ہے اور برٹش لائبریری جو پرانے وقتوں میں انڈیا آفس لائبریری کہلاتی تھی وہاں ہم گئے تو ہم نے دیکھا اب تک انہوں نے وہ کرسی محفوظ رکھی ہوئی ہے جس پر ماس بیٹھ کے سارا سارا دن پڑھتا تھا اور پھر لکھتا تھا تو اس نے عمر بھر میں وہ کتاب لکھی ہے اینگل اس کا ایک دوست تھا اسے کہتا رہا کہ یہ کتاب نہ لکھو اور پھر اس نے اس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور مارکس بنیادی طور پر غریب آدمی تھا اس کے پاس کہاں سے بیٹھے تھے کہ وہ کوئی اسٹیٹ کا تصور رہتا یہ چیزیں کرتا حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کے پریس لگایا وہ بھی ناکام ہو گیا اس کے بعد کی بات ہی نہیں تھی تو اس کے چاہنے والوں میں یہ اینگلز پیدا ہو گیا اور یہ سرمایہ دار تھا اس کے سرمایہ نے اس کی محنت سے مل کر انقلاب یہ برتاؤ کیا کہ اینگل سے کہتے ہی رات ان کتاب چھوڑ دو نہ لکھو ساتھ مالی مدد بھی کرتا رہا کہتا تھا دوست تو چھوڑ بھی نہیں سکتا تمہیں یہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ تم غلط کام کر رہے ہو تو میں تمہیں کہوں کرتے ہی جاؤ اس سے بھی منع کرتا ہوں غلط بھی کرتا ہوں حتیٰ کہ اس کتاب کے دوران یہ حال تھا اس کا جو ایک دن نکلا لندن میں بھی بھی جگہ محفوظ ہے اور گر پڑا روک پہ شام کو تو لوگوں نے راجود نے اٹھایا کسی نے دیکھا تو اس نے منہ میں دودھ ڈالا کہ ہوش آ جائے تو پتا چلا تین دن سے پاکے اس نے کھایا پھر کچھ نہیں ہے پیسے بھی پاتا پی خاص یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ کفر اور شر اور تاریخی اور گمراہی آسانی سے پھیل جاتی ہے ایسے نہیں ہوا کرتا اس کے بھی جو بانی مبانی ہوتے ہیں وہ زندگیاں کپا دیتے ہیں اور پھر جا کر تصورات لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور پھر جا کر یہ چیزیں پہنچا کرتی ہیں ہر جگہ ہندوستان میں ہوتا ہندوستان میں گمراہی کا طریقہ اور اب آ ہے اور وہ یہ کہ جتنے یورپ والے جو بھی تحقیق کرتے ہیں یہاں کے لوگ اردو میں منتقل کر کے اسے اپنے نام سے پیش کر دیتے حضرت رضی اللہ عنہ کو ناقابل اعتماد ٹھہرانا امام طوری رحمۃ اللہ کو ناقابل اعتماد ٹھہرانا یہ صغیر والوں کی تحقیق نہیں تھی اور علامہ نے آپ سے پوری اور یہ دوسرے تیسرے یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے یہ تو سب سے پہلے جرمن تھا شاہ اس نے یہ شوشا گھڑا اور تیئیس سال لگا کر ایک کتاب لکھی امام زہری رحمۃ اللہ کے خلاف ہندوستان میں اس وقت انیس سو تیس انیس سو چالیس کے قریب قریب کیا کون سے ویزے کے ایسے سسٹمز ہوا کرتے تھے وہ کتابیں آئیں اور جو انگریزی جانتے تھے انہوں نے پڑھا اسے اردو میں منتقل کر کے یہ پھر اپنے سر باندھ دیا کہ ہماری تحقیق ہے ان کی کہاں سے تحقیق ایک پروفیسر ہے اور اس کی کتاب کا بڑا شہرت زمانے میں حال ہی میں ہم نے منگائی اور اسے پڑھنا پڑھا اس نے کچھ صفحات کی کتاب کی سو صفحے بھی نہیں ستر اسی صفحے اور اس نے اس کتاب میں ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے معاشرے میں جس قانونی حکومت کی بنیاد رکھی تھی یہ دراصل یہودیوں کی چیزیں یہودیوں کا قانون تھا یہی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبدیلی کے ساتھ پیش کر دیا دنیا میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اب اس کتاب کو لکھنے کے لیے جتنا علم چاہیے تھا اس کی کی سال محنت تو مارکس جو تھا اس نے وہ کتاب کئی سال میں لکھی شاید تیس چالیس سال جوانی سمیت اس نے لگا دیے اور اس کتاب کی بنیاد پر وہ چاہتا تھا کہ انقلاب آ جائے علامہ اقبال نے اسی لیے اس نے جو شعر کہا ہے نا بڑا بڑا بڑا گہرے معنی رکھتا ہے اقبال نے کہا کہ وہ شیطان نے شورا بلائی شیطان نے بلائی تھی یا نہیں بلائی تھی اقبال کا خیال یہ شعرا جو ہیں خیال میں سفر کبھی کبھی کرتے ہیں کہ میں وہاں جگہ پہنچا اپنا جگہ پہنچا تو اقبال نے بڑے لمبے سفر کیے ایک سفر انہوں نے وہاں روم کے ساتھ بھی کیا ہے وہاں روم کے ساتھ وہ گئے ہیں عطارت میں مریض میں فلان جگہ میں فلان جگہ میں تو کہتے ہیں میرے شیخ مجھے گھماتے رہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے حتیٰ کہ جہنم میرے شیخ نے مجھے دکھایا میں نے کہا جہنم بھی دیکھو جہنم میں کیا ہو رہا ہے تو اقبال کہتے ہیں نے دیکھا جہنم سردی سے کانپ رہی تھی اور جہنم کو بخار چڑھا ہوا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ جہنم کو کیا ہو گیا تو اس نے کہا میں نے پوچھا نے کا دو آدمی ایسے آئے ہیں کہ میں ان سے خدا کی بنا مانگتی ان کی وجہ سے مجھے بھی عذاب ہو رہا ہے میں نے کہا کون سے دو آدمی ہیں اس نے کہا کہ ایک میر صادق دکن سے اور ایک میر جعفر آیا ہے بنگال سے یہ دونوں ایسے قوم کے سردار آئے ہیں کہ میں جہنم ان سے پناہ مانگتی ہوں کہ مسلمان قوموں میں ایسے غدار بھی ہوتے یہ تو ایک لطیفے کی بات تھی اقبال زندہ ہوتے تب جو کئی میر جعفر کئی میر صادق ملتے اور جہنم پر ٹھنڈی ہو جاتی تو یہ جو آپ کے یہاں ہمارے یہاں سر سکندر جس سے ایوب خان نے حکومت لی تھی یہ اسی اسی میر جعفر کا پوتا پر ہوتا یہ اسی کی نسل تھی آگے سر سکندر کی جو حکومت تھی اور اس نے جو تختے اٹھے تھے جو کچھ کیا تھا تو یہ نسل نامے مسلم لیگ میں تھے نا تو وہاں جا کے ملتے ہیں خیر اس سے زیادہ ہی ہٹ جائیں گے ہم اس کو چھوڑتے ہیں دیکھو اقبال نے ایک سفر کا ذکر کیا وہاں روم رحمت اللہ کیا پھر اقبال نے ایک مجلس شورا کا بتایا ایسے ہی انہوں نے قائم کی اپنے طور پہ ایک گیت آیا یہ ہوا اس کے مشیر بیٹھے ان مشیروں نے تقریریں کی اور شیطان نے بھی ایک تقریر کی بڑی دلچسپ نظر حضرت کلیم کے پہ آئی ہے اقبال کہتے ہیں کہ اس کے ایک مشیر نے کہا کہ تم سب کا جواب دے لو گے مگر وہ یہودی کتنا ڈر وہ روح ہے کا بروس وہ جو یہودی اٹھا ہے نا دنیا میں کتنا پھیلانے والا اور مزدق وہ ایرانی اس کی روح دوبارہ جو زندہ ہو کے آ گئی ہے اس کا کیا کرو گے اور آگے کہتا ہے کہ نیز پیغمبر وہ لیکن در بغل دارت کتاب وہ پیغمبر نہیں لیکن اس کی بغل میں کتاب ہے اور یہ کتاب دنیا کا نظام ہے و بالا کر گئی یہ جو اس وقت انہوں نے کہا اس بال میں واقعی یہ ہو رہا اقبال کا انتقال تو سن اڑتیس میں ہو گیا تھا رحمت اللہ علیہ بڑا آدمی تھا بڑی نظر تھی اس کی اور اس وقت اس کتاب کو پڑھنے والے اس کی بنیاد پر انقلاب آ چکا تھا اتنا زیادہ گہرے اثرات نہیں تھے جو بعد میں مرتب ہوئے اور وہ ہوا یہ کہ اس کتاب کی بنیاد پر جو انقلاب آیا وہ روس میں آیا اس انقلاب کی بنیاد اگر آپ کے ذہن میں رہے تو ہم ابھی پھر اس بات پر آ جائیں گے اور وہ یہ اس بندے نے کتاب لکھ کیا ہو سکتا تھا لائبریری میں پڑھی رہتی چھپی رہتی لوگ کوئی خریدتا کوئی پڑھتا تھا وہ نئے نظریات کا شوق تھا تو جو ہی وہ کتاب پریس سے نکلی ہے ہزاروں آدمیوں نے اسے پڑھا اور لوگ پڑھنے کے لیے تیار تھے پہلے سے اس کے ایک مثال نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں جانا ہوا ان کی کتاب چاہیے تھی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بھیج دیں گے پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا طریقہ ہے انہوں نے کہا میرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ہمارے لائف ٹائم ممبر ہیں اور ہماری جو بھی کتاب چلتی ہے انہوں نے ہمیں یہ اختیار دے رکھا ہے کہ ہم ان کی کتاب بھیج دیں پی کر دیں اور پیسے خود بخود ہمارے پاس پہنچ جائیں گے دنیا کے ہر ملک میں ہمارا سینٹر ہے وہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں اور اگر کتاب وصول نہیں کرتے تو کہ اس دن وہ آدمی تھا نہیں مر گیا تو کہ جو بھی ہم کتاب چھاپتے ہیں ہم آسانی سے لکھ دیتے ہیں اب صحیح فکر تو اب یاد نہیں لیکن غالباً انہوں نے کہا کہ ہم گیارہ لاکھ کتابیں ایک مرتبہ چھاپتے ہیں کوئی کتاب ہے ایک تو گیارہ لاکھ چھاپ لی تو کہتے تھے کہ سات لاکھ یا چھ لاکھ ہم نے بتایا ان کا یہ تو ہمارے مستقل ممبر ہیں نا دنیا میں انہیں چلی جاتی ہیں ہمیں کوئی پرواہی نہیں ہوتی اور باقی جو ہے وہ پھر ہم ریٹیل میں مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں لوگ اسے پڑھتے ہیں لوگ اسے سمجھتے ہیں تو جہاں پڑھنے کا معیار یہ ہو کہ دنیا میں کسی بھی مصنف کی کتاب چھپے اور سات لاکھ پہلے سے پڑھنے والے موجود ہوں لائبریریز اور ادارے چلو پانچ ہوں گے چار ہوں گے وہاں قوم کی تعلیم کا معیار کیا ہو اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں مسلمانوں میں گیارہ سو کتابیں چھپتی ہیں ہزار کا فرما لگتا ہے گیارہ سو چھپتی ہیں اور وہ بھی آفر کے اتنی رہ جاتی ہیں کہ منتیں کر کے دکاندار کہتا ہے خدا کا واسطہ اس طرح لے جاؤ اسے پڑھو اصل در تو واپس آئے آپ چلے جائیں اس کا عملی حالت کا جائزہ لینے لاہور اردو بازار صدر میں پنجی میں اردو بازار انیس سو ساٹھ کی کتابیں ہیں جو اب تک پڑھ رہی ہیں پچاس پچاس سال گئے مصنف دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ اب تک بڑی اقبال کا فارسی کلام بھی چھپا تھا غالب کا چھپا تھا انیس سو چھیاسٹھ میں اب سب پڑا ہوا ہے چھیاسٹھ کا وہ دو روپے تین روپے کی کتاب اتنا کون پڑھتا ہے کون لیتا ہے تو اس انقلاب کی بنیاد جو ہے نا یہ کال مارک سے لے کے آیا اس نے کہا اس نے یہ نظریہ دیا اس نے کہا سود سے پاک معاشرہ دنیا میں قائم کرو اور جتنے سرمایہ دار ہیں سود کی بنیاد سے چلتے اس سود کو ختم کرو بظاہر یہ ایسا معاملہ تھا جس پہ پہنچ کے مسلمان اور متفق ہو جانے چاہیے اس کی کتاب کو کچھ نوجوانوں نے وہاں پڑھا روس پہنچ گئے اور روس اس وقت حکومت کی اظہار کی اور پھر انہوں نے قربانیاں دی پھر انہوں نے اپنی جماعت بنا دی پھر اس کے بعد انہوں نے قربانیاں دی ہوتے ہوتے انیس سو سترہ اٹھارہ میں انقلاب آ گیا اور وہ انقلاب ایسا شدید تھا کہ وہ ابتدائی طور پہ وہ جو انقلاب لانے والے تھے کتنی سی بات ہے جہاں بھی انقلاب آتا ہے پہلی پہلی پہلی رو نسل جو ہوتی ہے وہ اس انقلاب کے نظریات کو سو فیصد نافذ کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو ہوئی تو سب سے زیادہ تباہی مسلمانوں کی تھی خانقاہیں برباد ہو گئی ادارس برباد ہو گئے ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ بندے ہجرت کر کے وہاں سے چل پڑے کہ جتنے بھی اس زمانے کے نکلے ہوئے لوگ تھے افغانی وہ افغانی عراق میں بسے اردن میں حرمین شریفین میں ہندوستان میں آ گئے متحدہ ہندوستان پاکستان میں یہاں پر پنڈی میں اسلام آباد اب بنا پنڈی میں اب تک خاندان ایسے ہیں جن کے آبار اس انقلاب میں ڈر کے ظلم اور ستم سہ کے یہاں آ گئے تھے ہجرت کر دی تھی عراق میں اردن میں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ جانتے تھے اس تاریخ کو ان کا ہم انہی لوگوں میں سے ہیں جب رشیا میں انقلاب آیا تھا تو ہمیں نکال دیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا اس لیے کہ مارکس نے بنیادی طور پر بتایا کہ جو مذہب ہے یہ تباہ کرتا ہے مذہب فرمائے کو تحفظ دیتا ہے لہذا تو مذہب اپنی جان چھڑاؤ اور مذہب کو ختم کرو تو دنیا کے سارے ہی مذاہب پر اس نے کہہ دیا تو مسلمان کی یہ زیادہ پیش کے مانا مسلمان کو نقصان پہنچا خانقاہیں برباد ہو گئی اب اس کے بعد جب اسی سال کے بعد لوگوں کو ہوش آیا اور کہاں پچہتر برس کے بعد انیس سو ترانوے چورانوے میں اب ان کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے کہا یہ نظام بھی بیکار ہے نہیں چل سکتا دنیا میں اگر نظام کوئی چلانا ہے تو کوئی اور نظام لے کے آؤ یہ نظام سکتا اس نظام میں چلنے کی صلاحیت ہی نہیں آیا اور گوربا چوک حالات کو سمجھ گیا عقل مندانہ آدمی تھا اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اس نے کہا کل کو جو یہاں پر انگریزی اور فتنے پھیلے اور کل کو جو لوگوں کے تباہی مچے اس کی بجائے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو جو ریاست جو چاہتی ہے اپنا نظام نافذ کر لے اس لیے ایک انقلاب ایسا بڑا انقلاب آیا انیس سو چورانوے میں کہ اب اس کے بعد دنیا میں مفکرین نے کتابیں لکھی اور ان کا اینڈ آف ہسٹری یہ امریکہ میں کتاب چھپی اور بہت بہت چلی انہوں نے کہا تاریخ کا اختتام ہو گیا نظر کی کوئی گنجائش نہیں رہی اور امریکہ نے اس نظام کو توڑنے کے لیے جو کچھ کیا کہ روس کا نظام ٹوٹے اور سوشلزم جو ہے دنیا میں ختم ہو یہ ان کی نظر میں کھٹک رہا تھا امریکہ سے جب سے یہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے اس لیے امریکہ اور روس کی ٹکر جن میدانوں میں بھی لگی ایک بہت بڑا میدان پوری دنیا میں اس وقت ہے اور وہ ہے نظریاتی ٹکر نظریات کی ٹکر کہ کون سا نظریہ دنیا میں سروائیو کر سکتا ہے کس نظریے کے تحت لوگ زندگی آسانی سے بسر کر سکتے ہیں یا انہوں نے کیا امریکہ سے خاندان ہجرت کر کے چلا گیا ان کے یہاں ہجرت کے بعد ان کی اگلی نسل آئی اس سے اگلی نسل آئی جو بھی آئی بچی پیدا ہوئی انہوں نے اسکول میں داخل کر دیا بچی ہونے ہاتھ امیرکن نے اس بچی کی تربیت کی پرورش کی اس کے ماں باپ کو خرید لیا اور اتنی رازداری سے خریدا کہ ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے وہ لڑکی ترقی کرتے کرتے جو ان کی سب سے اعلیٰ مجلس تھی جہاں پورے روس کی کتنا کے فیصلے ہوتے تھے اس کی ایک ممبر بن گئی اور ممبر بننے کے بعد جب مباحث شروع ہوئی روس نے حالات دوسری طرف سے حالات خراب کیے کرنے شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسے کر لیں کہ اس کو روس کو افغانستان پہ فوج دیں افغانستان پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو کچھ بھی وہ ہوا کے ساتھ روس کی ریاست ختم ہوگی جب ریاست ختم ہو گئی تو اس کے بعد امیرکن کا اب یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں نظام اگر چل سکتا ہے اور تہذیب چل سکتی ہے تو امریکہ کی تہذیب چل سکتی ہے اور کوئی تہذیب نہیں چل سکتی اسی لیے ان کے بڑے بڑے مفکرین نے اور ان کے بڑے بڑے اہل علم نے یہ بات لکھی کہ اگر اب کسی تہذیب سے ہمیں خطرہ رہ گیا ہے تو وہ ایک مسلمانوں کی تہذیب ہے لیکن اس کو ختم کرنا ہے یہاں پر وہ پہنچے اور اس چیز پر انیس سو چھتیس میں اقبال پر انہیں یہ لکھا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کی نگاہ دیکھو کہاں پہنچی کوئی چیز کی وجہ سے شدہ میں نا جب اس کے مشیر سے کہتے ہیں کہ اس کار ماسک کا کیا بنے گا فلاں کا کیا بنے گا فلاں کا کیا بنے گا تو ابلیس کہتا ہے یہ سب کے سب میری ایک پھونک کی دے ہے میں یوں پھونک ماروں تو یہ سب کے سب اڑ جائے اور پھر کہتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو اس امت سے مجھے اگر ڈر لگتا ہے نا تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لگتا ہے ہے پوشیدہ خاکستر میں شرار عارف ایسے ہی الفاظ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مٹی تمہیں نظر آتی ہے نا خاک اس خاک میں دبی چنگاریاں اور یہ جب جس دن کھڑے ہو گئے نا پھر اس ان کے سامنے نظام ٹھہریں گے نہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اشک شہرگاہی سے روز صبح اٹھ کے تہذیب میں جو روتے ہیں اور ان آنکھوں سے جو وضو کرتے ہیں نا مجھے ان درویشوں کا خوف ہے کہ اگر یہ اٹھ کھڑے تو کیا ہوگا اسی اقبال کا خیال یہ ہے کہ جب بھی ٹکراؤ ہوگا تو اسلام کا اور سرمایہ داری کا ہوگا اسلام کا عیسائیت کا ہو گیا ہوگا اور اب وقت ایسا آ گیا ہے یہ بات انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ ستر سال پہلے کہی تھی اب وقت ایسا آیا ہے کہ امریکن کا ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں اب آئندہ کو یہی نظام غالب آئے گا اور اس پہ انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق ہمارے ہی اپنے نظریے کے مطابق ایک اچھی بات ہنری ہنری ہینری نے کہی ہینری کیسنجر جو ہیں یہ نوبل پرائز ان کو ملا ہوا ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھی اس نے کہا کہ اگر دنیا میں روس کے ٹوٹنے کا جب انہوں نے بحث کی تو اس نے کہا کہ اگر دنیا میں ہمیں کہیں بھی نظر آیا کہ اسلام غالب ہو رہا ہے تو ہم دوبارہ سوشلزم کو دنیا میں زندہ کرنے پہ کو ترجیح دیں گے ہم انہیں زندہ کر دیں گے لیکن انہیں نہیں دیں گے یہ تو انسانی سوچ ہے جو کچھ بھی امریکہ کی تہذیب ہے یا ان حضرات کا جو بھی کہنا ہے جو کچھ بھی تہذیب دنیا کو دینا چاہتے ہیں یہ سب کا سب خلاصہ ہے اب تک کی گفتگو کا کہ یہ سارے وہ نظام ہے جو انسانی فکر پر مبنی ہے جن کی بنیاد انسان کی عقل ہے افلاطون سے لے کے کال مارک تک اور اب اس کے بعد امیرکن سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں سب کی بنیاد انسان کی عقل اس کے ٹھیک بالمقابل دوسری چیز جو ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ انسانی عقل کی بنیاد پر انسانوں پہ حکومت کرنا ہو نہیں سکتا سب انسان برابر ہے ان کی دماغی صلاحیتیں برابر نہیں ہیں لیکن کسی بھی شخص کی دماغی صلاحیتیں اتنی بڑھ جائیں کہ وہ ہر ہر طبقے کو مطمئن کر سکتا ہو اور ہر ہر طبقے کی ضروریات زندگی کا خیال رکھ سکتا ہو یہ نہیں ہو سکتا جب یہ نہیں ہو سکتا تو لا محالہ ہمیں حکومت کے قیام کے لیے ایک اچھے نظام کے قیام کے لیے عقل سے آگے سوچنا چاہیے اور عقل کے بعد پھر آخری مقام کا ہے ہم کہتے ہیں وہی بنیاد بنے گی تو انسانوں کے مسائل حل ہوں گے وہی بنیاد بنے گی تو اچھی معیشت آئے گی وہی بنیاد بنے گی تو انصاف کا نظام قائم ہوگا وہی بنیاد بنے گی تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے تم کہتے ہو عقل کی بنیاد پر اچھی مات اٹھائے ہم کہتے ہیں عقل کی بنیاد پہ مت اٹھاؤ وہی کی بنیاد پہ اٹھاؤ اور وہی ایسا خاص انصاف اور امن پہ مبنی نظام دیتی ہے کہ اس کی نگاہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دنیا کا پیر کا ایک عام فرق برابر ہے خلیفہ تو پھر کوئی چیز ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عام فرق قانون کی نگاہ میں برابر یہی وہ احساس ذمہ داری تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن پہلے تشریف لائے نسل نقوی میں لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا لوگوں میرا خیال نہیں ہے کہ مجھ پر کسی کا بھی کوئی حق بنتا ہو مالی طور پہ اور اگر بنتا ہو تو میں تمہارے سامنے ہوں تم مجھ سے اپنا حق وصول کر لو بجائے اس کے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے تو جس شخص کو بھی یہ حدیث پتا ہوگی وہ کیوں اپنی مملکت میں گڑبڑ کر سکتا ہے اسے پتا ہے نا کہ آخرت ہے اور اللہ کے یہاں جواب دینا ہے اور خدا پوچھے گا تو کیا جواب دوں اس لیے اسلام جس نظام کو پیش کرتا ہے وہ وہی پر مبنی ہے اور وہی پر مبنی ہونے کے بعد کتاب و سنت اور اجماع کے بعد کہیں پھر اشتہاد کا درجہ آتا ہے کہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان حالات میں اشتہاد کیا جائے گا وغیرہ کتاب کے مطابق خلیفہ وقت اور ایک عام آدمی برابر کوئی فرق اس کی تفصیل میں کیا جانا آپ کو پتہ ہی ہے رضی اللہ کتنی مرتبہ کی خلافت کے دور میں لوگوں نے چیلنج کر لیا کہ آپ کا کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ چیز ہے آپ کے پاس کہاں سے آگے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے کہ فرض عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے لوگوں نے کہا میری نومنی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آگے ہیں کہاں سے خرچ کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہارے بیت المال میں سے کچھ نہیں لیا یہ میری ذاتی تجارت تھی جس سے مجھے اتنا پیسہ ملا ہے اور اس سے میں نے اپنے رشتے داروں کو اللہ کے لیے دیا لوگوں نے کہا کیوں دیا ان کا عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ کا جواب ہے منطقی کی عقل مندی کا بہت عقل کی بات فرمائی فرمایا عمر رضی اللہ عنہ اللہ جی کے لیے اپنے رشتے داروں سے روک لیتے تھے اور میں اللہ ہی کے لیے دے دیتا ہوں مطلب میرے پاس گنجائش ہے میں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے لیے بڑے کر دیتے تھے روک دیتے تھے تو دونوں کا مطلوب اللہ کی رضا ہی تھی لوگ کچھ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا تو ہم کہتے ہیں خلافت کہو اسے حکومت الہیہ کو خلافت عادلہ کہو کچھ کہو اس کی بنیاد وہی ہے عقل انسانی نہیں یہ ہے نظریہ جہاں پر پہنچ کے اب تک اسلام کی اس نظریاتی طاقت پر کوئی غالب نہیں آ سکتا مسلمان کتنے ہی زوال میں چلے جائیں اور مسلمان کتنی بستی میں چلے جائیں حتیٰ کہ اس دنیا میں ایک مسلمان بھی نہ رہے تو بھی اسلام کی جو نظریاتی طاقت ہے نا اس پہ کوئی غلبہ نہیں پاتا کہ وہ آخری بیٹی ہے اور اس سے پہلے جتنی بڑیاں تھیں سب تبدیل ہو گئی انسانوں نے اپنی اپنی فکر اپنے اپنے دور کے مطابق انہیں تبدیل کر لیا اسلام ایسی چیز ہے جو کل بھی انسانوں کی عقل کی کسوٹی پہ برا اترتا تھا آج بھی عقل کی کسوٹی پہ برا اترتا ہے اور اسلام اس سے بلند والا ہے کہ لوگ اسے عقل کی کسوٹی پہ کرتے مگر کوئی چیز ایسی کسی دور میں نہیں آئی کہ سائنٹیفکلی انسان نے کوئی ترقی کر لی ہو اور اسلام کی طرف رجوع کیا ہو تو اسلام نے اس کو تسلیم نہ کیا ہو یا اسلام نے اس کی مخالفت کی جتنی نئی سے نئی تحقیقات آ رہی ہیں گپے ایک الگ بات ہے لیکن کوئی آدمی اس تحقیق کو کر کے چاند پہ پہنچ گیا اور جگہ پہ پہنچ گیا تو اسلام نے کب روکا ہے کہ نہ جائے اسلام نے کب کہا کہ یہ چیزیں خراب ہے تو ہندوؤں سے پوچھو تو کہتے تھے کہ بحری جہاز میں سفر نہیں کرنا اور یہ تو سے پوچھو جو کہتے تھے کہ یہ دنیا سب سے زیادہ پاک جگہ ہے اس لیے عیسا علیہ صلاح السلام ہمارا خدا یہاں آیا تھا اللہ کل کو فرض کر لو کسی اور سیارے میں زمین نکل آتی ہے اور اگر وہاں ان کا بھی کوئی کانفا سل رہا ہے ان کے یہاں بھی نبوت کا سلسلہ چلا تھا ان کے یہاں بھی انبیاء علیہ صلاح السلام آئے تھے تو ہم کیسے کہہ دیں گے کہ زمین ہی سب سے اکثر ہے ان کا اپنا ایک نظام ایسا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو سیارے ہم دیکھتے ہیں کیا کہیں اور بھی زندگی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان میں بھی زندگی ہے وہاں بھی لوگ ہیں وہاں بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے اب تک یہ دریافت نہیں ہوا لیکن کبھی بھی دریافت ہوگا تو لوگ اس پر تعجب کا اظہار کریں گے ہمیں کیا ضرورت ہے پہلے سے بتایا کہ کبھی نہ کبھی تو دنیا میں آنا ہے ابھی چند ہفتے پہلے امریکہ میں ناسا کے ادارے نے ایک اور سولر سسٹم کا بتایا جس طرح ہماری ایک دنیا چل رہی ہے ایک اور دنیا بھی چل رہی ہے اس کے سورج ہے اس کے چاند ہیں اس کے اپنے ستارے گردش کرتے ہیں کئی سال آٹھ دس سال کی محنت کے بعد انہوں نے اس دنیا کو دریافت کیا اور پھر انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اس کے علاوہ بھی ابھی دنیا موجود ہیں جن تک ہم پہنچ نہیں سکتے تو جتنی بھی چیزیں ہیں انسانی زندگی کے اس مسئلے کو کہ سائنس کیا کہتی ہے ہم کہتے ہیں انسانی زندگی میں محبت ہے تعلق ہے طلاق ہے خوشی ہے اولاد کی تربیت ہے کون سا ایسا نظام ہے جس میں اسلام میں رہنمائی نہیں معاشیات ہے اب ہمارے یہاں معاشیات کو دھچکا لگا سود کے نظام پر جو چل رہے تھے اور بینک دیوالیاں ہونا شروع ہوئے اور یہ چیزیں شروع ہوئی اور اس کے بعد اب دیکھیے گا ان شاء اللہ ہمیں تو یقین ہے ممکن ہے اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو لیکن ہمیں یقین ہے کہ دو چار سال میں جو کتابیں اب آئیں گی معاشیات سے تو دنیا یہ کہے گی کہ سود سے پاک اسلام کا جو معاشی نظام ہے یہ سب سے اچھا نظام امپلیمنٹیشن نہ ہو الگ بات ہے وہ نہ کرنے دیں الگ بات ہے کیوں نہ کرنے دیں کہ اگر ان کا اپنا معاشی نظام قائم ہو گیا تو یہ قوم زندہ ہو جائے گی اور ہمیں اسے زندہ ہونے نہیں دینا یہ ایک الگ بیٹھ ہے لیکن ان کے ماننے والے جاننے والے معاشیات کو پڑھنے والے جب ان سسٹمس پر غور کریں گے تو وہ مانیں گے کہ یہ اور ممکن ہے جس کا بڑا خطرہ اس کا بڑا خطرہ ہے اور امت میں جو اب تک تباہیاں آئی ہیں شاید یہ سب سے بڑی تباہی اس امت کو پیش آ سکتی ہے اور وہ یہ کہ اسلام کا معاشی نظام صحیح صحیح حلال کا پیسہ اور حلال کی کمائی اور انویسٹمنٹ کے حلال کا نفع ہمیں ملنے لگے بینکوں سے یہ نظام آئندہ یہودی گیا عیسائی گیا وہ اسلام کے اس نظام کو زندہ کر لیں بڑا خطرہ ہے اس بات کا اور جو وہ تجاویز دیں ان تجاویز میں جو یہودیوں کی طرف سے آئے ہمارے معاشیات کے علماء دستخط کریں اور کہیں ہمارے مفتی کے بالکل ٹھیک ہے اسلام کے مطابق ہے اور وہ ایسے بیسٹ اسلامی دنیا میں لا کر قائم کریں مسلمانوں کو کہیں اپنا پیسہ یہاں انویسٹ کرو ہم تمہیں نفع دیتے ہیں اور نفے کی بھی اچھی پرسنٹیج وہ دیں اور وہ ایمانداری سے نظام قائم کریں اور آخر پہ سارے مسلمانوں کی دولت کی کریم اور بالائی بار بار سے ہوتی ہے نفع وہ حاصل کرتے رہیں اور مسلمان پھر اسی جگہ پر رہیں اور اس کی بہت سے اسباب رجوع ہیں لیکن آگے جو مستقبل آ رہا ہے نا ہمیں اس سے بڑا خطرہ ہے کہ امت کو اب تک جتنے نقصانات لوگوں نے پہنچائے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں وہی پر مبنی اب جب وہی پر مبنی ہے نظام معاشیات ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہی کو کون چیلنج کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جو بھی چیزیں وہ سب کی تک ٹھیک نکلی وہی جب تک تبدیل نہ ہو تب تک بات آگے چلتی نہیں اور وہی کی تبدیلی ختم ہو گئی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قرآن آخری کتاب ہے ایک لمحہ اس امت پر اب تک ایسا نہیں گزرا کہ قرآن نا قید ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ناقید ہو گئی تاریخ کی فل فل لائف میں آئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذاتی زندگی گھر کے اندر کی اور باقی زندگی کا کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جو ہماری نظروں سے ہو جائے سچ جھوٹ ہے لوگوں نے ان کے الزامات لگائے ان کے زمانے میں وہ الزامات تک محفوظ ہیں کہ انہوں نے یہ کیا یہ کر دیا یہ کر دیا اللہ جادوگر ہے مثلاً انہوں نے کہا نا مکہ والوں یہ جادوگر ہے شوق بازیاں کرتا ہے اللہ یہ سب چیزیں محفوظ ہیں اور ان کے مقابلے میں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ السلام جو بہت ہی قریب کی شخصیت ہے کوئی چیز محسوس نہیں ہے ان کی زندگی محسوس نہیں ہے ان کی سیرت محسوس نہیں ان کا رائے ہوا پیغام جیل محسوس نہیں تو وہی جس بنیاد پر ہم اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے اور وہ جام رقص کے لیے محفوظ بھی ہے اور اللہ نے اب تک اس کی حفاظت کی ہے اور اب تو قرآن کریم کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے آج سے ایک عرصہ بھی پہلے تو چلو پھر ہاتھ سے قلم سے لکھا کرتے تھے تو پرنٹنگ کے بعد دنیا کے ہر گوشے گوشے میں پھیل گیا یہ بھی بات ختم ہو اس وہی کے نظام کے لیے یہ تو ہے اصولی جواب اب لوگ جو نشاندہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی خلافت کا نظام آنا چاہیے ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اپل کے مقابلے میں وہی کا اپنے نظام ہونا چاہیے اور وہی کی نظر میں خلیفہ ایک وقت ہم آپ خود برابر ہیں تو اتنا صحیح نظام ہے کہ داود علیہ السلام السلام نے ایک مقدمہ ان کے سامنے آیا انصاف تو وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا یہ تو نہیں ہو جاتا نا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی کی زمین کو ہڑپ کر لینا جائز اور ہمارے یہاں ناجائز ہو یہ بھی نہیں ہو جاتا کہ داود علیہ السلام کے زمانے میں کسی بے گناہ کو قتل کرنا جائز تھا تو ہمارے زمانے میں ناجائز ہو گیا نظام تو ایسے ہی ہے انصاف سے ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قاضی نے اس کے کہا کہ اس کے ننانوے دمبیاں اور میری ایک دمبی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے ریورڈ میں میری دمبی کو شامل کر لے تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا من لا یقیناً یہ ہوتا ہے کہ بہت سے شریک جب کاروبار کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں بس اس کا بیان سن کے انہوں نے یہ کمنٹ دیے عدالت میں قاضی پارٹی ہیں جج ہیں سمجھتے انہوں نے کہا ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جب مشترکہ کاروبار کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں وہی نہیں آگے یہ ہے نظام وہی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما پتنہ ہو ہم نے اسے آسمان دیا جانچ لیا اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا اور اللہ نے اتنے بڑے الفاظ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہے اللہ تعالیٰ کا کا خلیفہ خلیف تنخیلا میں نے زمین میں تمہیں اپنا نائف بنایا خلیفہ بنایا حضرت آدم السلام السلام کیوں کہ لکھ بھی اللہ نے یہ فرمایا ہم ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور پھر رشتے آئے اور یہ ہوا ہوا داؤد علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ کہا کہ ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا خبردار انصاف کے معاملے میں ادھر ادھر نہ ہونا نہ اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا ہو گیا اللہ کی طرف سے جب یہ کتاب آیا ہے کتاب کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کو تنبیہ کرنا محبت کے ساتھ تنبیہ کی اللہ نے فرمایا یہ کیا کیا تو اترے اپنی جگہ سے استغفار کرتے رہے اللہ سے معافی مانگی اللہ نے میں سجدہ کیا اس نے میرے سامنے پھر جا کر یہ کتاب ہٹا اس میں قصور کیا تھا اس لیے مفسرین یہاں پر پہنچ کے سوال یہی پیدا ہو کر رسول کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوا کیا کون سی ایسی بات ہو گئی کہ ان نے سجدہ کیا اور اللہ سے معافی مانگی ہے وہ پھر بہت سے مفسرین نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ سیکنڈ سائڈ جو تھی نا اس سے بھی تو پوچھنا تھا کہ بھائی تیری ننانوے زمبی ہیں اور ایک زمبی تم اس کی لینا چاہتے ہو کیا واقعی ایسے ہے یا نہیں ہے انہوں نے پوچھے بغیر صرف ایک جملہ کہہ دیا بس اللہ نے اس پہ اتاف فرمایا کہ ٹھیک ہے سرمایہ دار ہے ننانوے پر لیکن اس کو بھی تو کوئی حق کرتا ہے اس سے بھی تو پوچھنا چاہیے تھا کہ مقدمہ ایسے ہے یا نہیں ہے اس پہ عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ بڑے اقابل صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک طریق کی سن کر کوئی بات کرے دونوں کی سن دینی چاہیے اس کے بعد فیصلہ کر عام گھریلو زندگی میں پیش آ جاتا ہے بیوی کہتی ہے کہ تمہاری والدہ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا اب سن کے غصہ شدید ایسی فضول بات ماں کہہ دیتی ہے تمہاری بیوی نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا اللہ نے تو یہ نہیں سکھا اللہ نے کہا اگر فیصلے ہی کر رہے ہیں نا دونوں کی سنتے پھر کرو داؤد علیہ السلام جیسا آدمی ایک کی سنی اور فیصلہ بھی نہیں ابھی کیا ابھی تو صرف اتنا کہا ہے کہ ہاں بہت سے لوگ شراکت کے کاروبار میں جس کا حصہ غالب ہوتا ہے کم حصے والوں سے زیادتی کر دیا کرتے ہیں یہ نہیں کہا اس نے کیا ہے نہیں کہ ابھی تو بات اللہ نے اور یہ ہے وہی اس وہی پر مبنی نظام جب قائم ہوتے ہیں تو اس کے لیے ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی کوئی بھی کوئی بھی یہ تیسرا حصہ جو آپ سے کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سوال ہم سے کرتے ہیں نا اور اس التحریر کا یا کسی بھی جماعت کا حوالہ دیتے ہیں ہمیں کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس التحریر کا لوگ نام زیادہ لیتے ہیں اس لیے ان کا نام دیا اگر ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے نا کسی کو تجدید کرنا ہے ہم کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن افراد پر آپ اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ افراد بھی تیار ہیں یا نہیں کسی قوم میں کسی ملک میں افراد تیار ہیں یا نہیں اس نظام میں ہم پہ آنا ہے ہم تیار ہیں یا نہیں اگر ہم تیار نہیں ہیں ہم اس نظام کو آج نہیں تو کل ضرور اکھاڑ کے پھینک دیں گے اور پھر یاد رکھنا چاہیے اچھی طرح یہ صرف نظام نہیں ہے اس کے ساتھ ایمان بھی وابستہ اگر ہم اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکیں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف فاسق فاضر ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے کیونکہ اسلام کو ہم پلٹا رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے لوگ تیار ہیں پہلی بات یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں عوام کیا اس بات کے لیے تیار ہے کہ ان سے اسلام نافذ کر دیا جائے یہ پہلا سوال ہے اور اگر عوام اس کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے لوگ جب نظام کو قبول نہیں کریں گے تو اسلام کا مذاق اڑے گا یہ نئی ایک تاریخ رقم ہوگی کہ مسلمانوں نے اسلام کو نافذ کرنا چاہا اور قوم اسلام کو قبول ہی نہیں کرتی تھی ان کا چھوڑو اسلام ہونے نہیں چاہیے اس کا خاص تجربہ ابھی ہوا ہے ضیاء صاحب کا انتقال کافی میں ہوا نا سیاسی ساتھی میں بڑے بڑے اچھے مفتی حضرات نے مل کر ایک قانون پیش کیا اور انہوں نے قانون یہ بنایا کہ جتنے بھی ٹریفک کے حادثات میں ڈرائیور کی غلطی سے ہو جاتا ہے یہ قتل خطا ہے اور ڈرائیور اور اس کے متحرکین جتنے ہیں وہ پیسے مقتول کو دیں گے بچہ آ گیا گاڑی کے نیچے جان بوجھ کے اس کے قتل نہیں کیا کہ اس کے گردن اتار جائے ڈرائیور کی قتل خطا ہو گیا غلطی ہو گئی اس سے اس بچے کی بیت کتنی ہے اور کر لو بیت اس کی دو لاکھ روپئے اب ڈرائیور کے ذمے ہے کہ دو لاکھ روپئے وہ نہیں دے سکتا اس کے رشتے دار قریبی عزیز سب کے شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا کہ کتنا حصہ کس کا بنتا ہے وہ اپنے اپنے حصے ادا کریں آپ کہیں گے شریعت نے یہ کیوں نظام رکھا ہے شریعت نے اس لیے رکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا تھا کہ دیکھو عمر پر کتنا قرضہ تو لوگوں نے قرضے کا حساب لگا کے دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ان ان رشتے داروں کو وصول کر لینا اور اگر عمر کی وراثت ہوتی تو انہیں میں تقسیم ہوتی تو رشتے داریوں کو خدا نے باندھ دیا ہے خاندانوں کو تاکہ خاندان جدا نہ ہو لڑکا گاڑی چلاتا ہے باپ کے ساتھ آیا سب کو فکر ہونی چاہیے کہ بچہ گاڑی کیسے چلا رہا ہے کسی کو مارا تو دو لاکھ ہمیں دینے پڑیں گے وہ کہتے ہیں میاں گاڑی آرام سے چلایا کرو تمہیں تو کچھ ہوگا نہیں پیسے ہمارے نکل جائیں گے تو جب ہر طرف سے لتاڑ پڑتی ہے نا گھر میں پھر بچہ محتاط ہو جاتا ہے کہ ہاں اگر پتلے خطا ہو گیا کوئی مارا گیا تو مجھے کچھ ہو نہ ہو یہ پیسے ساروں کو دینے پڑیں گے میرے تو دو لاکھ ہیں ہی نہیں میں تو خود پڑھ رہا ہوں آج کل ٹھیک ہے گا یہ آفتا کو جب باندھا اور علماء نے اس کا قانون بنا دیا تو آپ میں سے جو لوگ سب سے ہوش میں یاد ہوگا ہمیں اچھی طرح یاد ہے اتنی زبردست ہڑتال ہوئی اتنی زبردست ہڑتال ہوئی کہ پنڈی اسلام آباد آنا جانا دشوار ہوا تھا جس شخص کے بعد اپنی گاڑی موٹر سائیکل تھا وہ مشکل سے پہنچا تھا ڈرائیوروں نے کہا جی لو اسلام ہمارے لیے ہی رہ گیا اور کوئی نہیں رہ گیا یہ ہوا تھا صاف انکار کر دیا ماں ان کہ جی، ہم نہیں مانتے اس قانون کو اور اس زمانے میں بسوں پہ بہت سفر کرنا پڑتا تھا ہمیں کوئی ضرورت نہیں مبالغہ کرنے کی کتنے ہی ڈرائیور ڈرائیور تھے جنہوں نے داری دیکھ کے تو ہمیں ضرور جملہ تھا کہ جی مولوی صاحب کہ کیا نظام آ گیا ہے ہم مارے گئے ہیں اور جی کوئی اسلام ہے ہم نہیں مانتے ایسے اسلام معاذ اللہ انہیں پتا نہیں تھا کہ جملہ کتنا خطرناک اور سنگین وہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں جس خلافت کو نافذ کرنا چاہتے ہو لوگ بھی تیار ہیں یا نہیں تیار کو جب یہ آرڈر آئے گا کہ جناب کتنے بھی سینما گھر ہیں بند کر دیے اور اپنے گھروں میں تنہائی میں بھی فلم دیکھتا ہے تو جائے جو مرضی کرے ہمیں اس سے نہیں لیکن ہم برسر عام اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے پھر کیا ہوگا اور اگر یہ آرڈر آیا کہ معاشی طور پر حکومت نفع اور نقصان کی بنیاد پر سرمایہ کو تقسیم کرے گی اور آپ کا سرمایہ جو انویسٹمنٹ کی صورت میں آپ کے بینکس میں ہے اور بینک سے جو تیرہ پرسینٹ چودہ پندرہ بیس جتنے بھی سود ملتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور آئندہ سے کاروبار جو ہوگا تو پھر ملک میں کتنے ارب ہوں گے جو راتوں رات منتقل ہوں گے سرمایہ دار اس پہ چلنے دے گا اور اگر یہ آرڈر آ گیا کہ ملک میں فلاں فلاں جگہ پر اسکول نہیں ہے اور حکومت کے بعد اس کا ایسا نہیں ہے کہ پورے ملک میں تعلیمی نظام رائج کر سکے تو اس اس اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں ہم اس جبر کے ساتھ لے رہے ہیں کہ دس سال کے بعد ہم سرمایہ داروں کی ان کی رقم لوٹائیں گے اور ملک میں ہم نے تعلیمی نظام بنیادی طور پہ درست کرنا ہے پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس تو سوچے سرمایہ دار چلنے دے گا وہ کہے گا جو میرے پیسے سے غریبوں کے لیے تم نظام بنا رہے ہو ہم کیوں چلنے دیں یہ ساری عملی زندگی ہے خوابوں سے نکل کے اگلی زندگی کو سوچنا چاہیے کہ جس قوم پر ہم نظام نافذ کرنے چلے ہیں اسلام کا قوم کا مزاج بھی ایسا ہے یا نہیں اس ساری بحث کے اس حصے کے پریاس کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچے بار بات کہتے ہیں نا ہم انہیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون ہو English law Roman law Islamic law کوئی بھی قانون ایک مزاج ہوتا ہے قوم کا بنا ہوا آپ اس کو قانون نافذ کر دیں اور اگر کوئی قوم ایسی ہو کہ وہ جنگلیوں کی طرح ہو اور کوئی قانون اپنے اوپر نافذ ہونے ہی نہ دے اس کو کیا اسلام کے قانون سے اور کیا برٹش لا سے وہ کہتے ہیں ہم نے قانون کے تحت آنا ہی نہیں ہمیں جنگل میں چھوڑا اس قوم کا کیا علاج جنہیں آپ اسلامک لا کا بتا رہے ہیں ان کی ہاں عدالتوں میں جو مقدمے ہیں پچاس آٹھ فیصد جھوٹے مقدمے مزاجی نہیں قانون کے مطابق اب زمین ہے آپ بس کر لیں اپنے مکان بیچتے ہیں آپ نے ہم سے کہا کہ یار آپ کا حق بنتا ہے پہلا آپ ہم سے مکان دے لیں وہ کا حساب نہیں لے سکتا آپ نے بیچ دیا وہی ہمتا جا کے اس کی شفا کر دیتا ہے اب یہ شفا کرنا کیا ہے اس کو تو کہہ دیا تھا کہ تمہارا حق ہے یہ بات یہ کہ وہ کسی قانون کا پابند ہی ہے وہ تو اس کا پابند ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے کسی طرح دوسرے کام کے کام میں رکھنا اٹکے گاؤں میں ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو عقل مند ہر آدمی کہتا ہے منت سماجت کرتا ہے کہ یار تو انصاف سے کام دو شریعت کا حکم ہے نہیں مانتے اس لیے کہ قوم کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ان پر قانون نافذ کیا جائے آپ روز مرہ کے سفر میں دیکھیں اشارے پہ کھڑے ہیں سکھ اشارہ ہے اس کے باوجود ہان ہو جاتا ہے کہ نکلو آگے اب کہاں سے نکلیں گے آگے بھی ٹریفک ہے آگے لوگ ہیں کوئی خوشی سے تھوڑے ہی کھڑا ہو اور بار بار بجر ہو گئے بھائی اشارے کو توڑ کہاں جا تو جب قوموں کا مزاج ہی بنیادی طور پر یہ ہوگا ہمیں کسی قانون کو تسلیم کرنا ہی نہیں ہے ہم وہ کریں گے جو ہماری منمانی ہے عدالت میں چلے جائیں کچہری میں چلے جائیں عجیب و غریب قصے ہیں ایک صاحب ابھی گئے ہوئے تھے آ کے رونا رو رہے تھے اور بےچارے کیا جھوٹ بولتے سچ ہی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا نقصان ہو گیا وہ کوئی چالان ہو گیا کہنے لگے وہ ایک صاحب آگے باغے چالان ادھر جاؤ ادھر جاؤ سارا کام کیا آپ کر کیوں ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی بس آپ آپ آپ کی مدد کر رہا ہوں تو آخر پہ جب آپ کی اس پر بات کیا تو میں نے اسے کہا کہ کوئی مدد کی ضرورت نہیں میں خود کروا دیتا ہوں تو اس نے ٹیلی فون کیا اپنی شعبے سے جا کے اور اس نے کہا کہ یہ جو صاحب آپ کے ساتھ رہتے انہیں تین سو روپئے دے دیے انہوں نے کہا صاحب پانچ سو سات سو کا چالان ہے تین سو میں اسے دے دوں یہ کیوں تو ان کا اچھا جی پھر آپ کی تو وہ ہسٹری نہیں آئی اب اگلے ہفتے پھر آئیے گا تو کہنے کہ اب ہفتے بعد کیا ہوں تو کہتے ہیں دو ہفتے بعد پھر آئیے گا تو میں نے اسی دن دیا تھا تو ختم ہو جاتی بات تو جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے خود ایسے ہو جائیں آپ سوچیں کس خلافت کی بات ہے اور کس اسلام کی بات لوگ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے حقیقت میں بڑے مسلم ہوتے ہیں بیچارے ہم اپنے حکمرانوں کو چھوڑ دیں صدر ہے وزیر اعظم ہے کوئی ریاست ہے اس سے بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں حقیقت میں اگر ایمان ہونا کو احساس ہو جب کا تو راتوں کی نیند اڑ جاتی آپ کبھی اس کی زبانیں پڑھیں یہ جو برطانیہ کی وزیر اعظم رہی ہے تھیچر تھیچر مارکیٹ اس کی زبانیں پڑھیں اتنی موٹی اس نے زندگی پہ کتاب لکھی ہم نے پڑھی تو اس نے لکھا کہ میں اتنی پریشان رہتی تھی ان معاملات میں کہ مجھے اتنی عرصہ تک فرصت نہیں ہوئی کہ کبھی میں دن پر کھانا کھا سکوں میں دوڑتی بھاگتی اوپر جاتی تھی اور اوپر جا کر سینڈوچ میں دو اپنے سینڈوچ میٹر میں بناتی تھی اور کافی کا کپ لے کے اپنی ٹیبل پہ آ جاتی تھی اور میں نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور مجھے ایک کمرہ بنانے کی اجازت دی جائے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس میں ایک کمرہ مزید مجھے چاہیے تو پارلیمنٹ نے جو بھی لوگ تھے ان سب نے انکار کر دیا جی نہیں دی جا سکتی اجازت اتنا پیسہ کہاں سے عوام کا خرچ ایک کمرہ بنانے کی اجازت نہیں ملی اور اتنے برس تک میں ان کو کھانا نہیں کھاتی تھی کہ برطانیہ کو سنبھالنا تو آسان تھوڑی ہے امریکہ میں یہ ہو رہا تھا افغانستان میں اور لمبا قصہ اس نے کیا ہے حقیقت میں یہی ہے کہ کسی آدمی کو احساس ہونا کہ کتنے کروڑوں کی بوجھ میری گردن پہ ہے تو یہ بےچارے بڑے مصروم ہوتے ہیں صدر وزیر اعظم یہ سب چیزیں کہنے کو آسان ہوتی ہیں اسی لیے آپ اپنے ابتدائی کو دور کو دیکھیں تو تمہر رضی اللہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ نے قاضی مقرر کرنا تھا مدینہ منورہ دارالخلافت حضرت عثمان رضی اللہ کو آدمی چاہیے تھا اور ایسا آدمی جو منجا ہوا ہو تو ان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا بیٹے اپنے باپ کے فیصلوں سے سب سے زیادہ تم واقف ہو مدینہ منورہ کا قاضی تمہیں مقرر کرتا ہوں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ تین قاضیوں میں سے دو جہنمی ہیں میں تو بالکل نہیں ہوگا دوں گا تو عثمان رضی اللہ جب زیادہ اسٹار کیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے قسم کھا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کا نام وہ مومن لوگ تھے نا سوچ سمجھ کے بولتے تھے اور سننے والے بھی بڑے عثمان رضی اللہ عنہ اور فرمایا اچھا پھر اتنا کرو کہ یہاں سے جب جاؤ تو یہ کسی کو بتانا نہیں اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے جا کے باہر بات اس نے کر دی اور فیملی تو کوئی بھی اس شہر کا ہوگا قبول نہیں کرے گا لوگ کہاں سے آئیں گے کہاں کس کو مقرر کریں گے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا عثمان رضی اللہ کی شہادت کیا اور یہ تو بھری پڑی ہے خلافت راستہ کی تاریخ عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان بلاتے رہے حکومت لے لو یہ کر لو یہ کر لو نہیں رضی اللہ عنہ سے دوبارہ مقرر کرنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نام علم میں نے عمر رضی اللہ عنہ خود لوگوں کہا خلافت اپنے بیٹے کو دے دیں ان کا یہ اچھی چیز تھی تو عمر کے خاندان پورے کے لیے بس کافی ہے بہت لے لیا ہم نے اور یہ بری تھی تو اللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر کے بس کافی نہیں عہدے قبول کرتے تھے جب سے ذمہ داری آ جائے گی ہم کہتے ہیں اسلامی نظام ملکت بنانے تو حکومت کو اور اس خلافت کو ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے جتنا بڑا عملہ سرکار ہے جتنے افراد سرکار ہیں وہ افراد کہاں ہیں یہ دوسرے دوسرا اس کے تجزیے میں بات کر رہے ہیں جو بچے ہم سے بار بار سوال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بچوں اتنے افراد ہیں کہاں اس کی تو تین مثالیں بھی آپ سن لیجیے ایک تو اکلی بات بھی ساتھ وزیر اعظم اور صدر چاہے کہ اس مملکت میں مثلاً روئنگ نہیں ہونی چاہیے شراب نہیں بکنی چاہیے چرس نہیں بکنی چاہیے اور محلے کا تھانے دار یہ چاہے کہ بکنی چاہیے تو آپ سب جانتے ہیں کہ تھانے دار چاہے گا تو بک کے رہے گی وزیر اعظم کچھ بھی کر لیں صدر صاحب کچھ بھی کر لیں نہیں ہو سکتا اسی لیے امیرکن ابھی اوباما حلف اٹھائے گا نا تو آپ دیکھیں گے پوری کابینہ ہی تبدیل ہو گئی پورے لوگ ہی تبدیل ہو جائیں گے اور وہ گورنر تک بعض اوقات تبدیل اپنے کر لیتے ہیں اتنے افراد ان کی پارٹی میں ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہی اپنا پورے کا پورا سسٹم ایک دفعہ نافذ کر دیتے ہیں اپنے بڑے بڑے عہدے چھوٹے چھوٹے عہدے سب پر اپنے لوگ نافذ کر دیتے ہیں ہمارے ہاں کسی جماعت کے پاس اب اسلام کا کتنا ہی نام لیتی ہو اپرادھ نہیں ہے مان جانا چاہیے کہ اپرادھ نہیں ہم جس زمانے میں لاہور میں تھے تو آنا جانا رہتا تھا تو کسی کسی سیاسی لیڈر کا کوئی بے کرام ہی نہیں ان کے احترام اور عزت کے خلاف بات نہیں حضرت قاضی حسین احمد صاحب سے ملاقات اور حضرات کی تھی ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے جناب تاری صاحب سے بات پوچھنے نے کہا خط کر لیجیے جماعت اسلامی کو حکومت مل جائے تو کیا آپ کے پاس اتنے افراد ہیں کہ ملک کو سنبھال لیں گے تو انہوں نے کہا ہزاروں ہزاروں لوگ ہمارے موجود ہیں آپ دیکھیں تو صحیح کبھی تبدیلی تو ہو ہزاروں افراد موجود ہیں لیکن بات محض کہنے کی تھی ان کے بہت سینئر آدمی تھے ان کے ساتھ راول پنڈی سے سفر کرنے کا موقع ملا تو ہم نے ان سے کیا کہ حضرت کتنے افراد موجود ہیں قاضی کتنے موجود ہیں بس سیاسی باتیں الگ چیزیں لیکن حقیقت میں کوئی جواب نہیں ضیاء الحق نے اپنے آخری دور میں یہ چاہا کہ قاضی کورٹس بنائے اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی قاضی منگاؤ آپ سن انیس سو اٹھاسی میں زیادہ کا انتقال ہوا چھیاسی ان کی وفات سے دو سال پہلے البلاؤ جون جولائی اگست وغیرہ کے جو شمار وہاں تک کا خود لکھا کہ پنڈی ڈویژن کے لیے چار ایسی ہیں نا پنڈی کی چھتیس قاضی درخواستیں اور ہمیں نہیں ملے خلاصہ یہ گفتگو کا چھتیس قاضی ملے نہیں جو صحیح شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور پورے ملک کے لیے جو پانچ سو ہزار قاضی آپ کے چاہیے جو کورٹ کو سنبھالیں اور انصاف کے ساتھ فیصلے کریں یہ کہاں سے آئیں گے ڈینٹل کہاں سے آئیں گے ڈینٹل سارا نظام کیوں ملا ہے آپ نے اس نظام کے بجائے ایک نظام دینا ہے یہ نظام کہاں سے آئے گا یہ دوسرا کہیں ہے ان بچوں کے سوچنے کا جو جذباتی طور پر میں کہتے ہیں کہ اٹھو اور لڑو اور مارو اور مر جاؤ سب کچھ کرو اور ایک لاکھ بندو یہ سب کچھ کر لیا جی حکومت بھی آپ کیا لیے آپ ہمیں بتائیں آپ کہاں ہے آپ کے پاس سنبھالنے کے لیے ملک کو کدھر ہے لوگ اگر اس ملک میں فرقہ واضح کا خاتمہ جو ہے کم کرنا ہے خاتمہ تو خیر یہی ہے کہ اللہ کرے کوئی نئی نیا فرقہ نہ بنے باقی اتنے بن گئے یہ یہاں ختم ہوتے ہیں اس کو بھی کم کرنا ہے تو گورنر صدر شہر کا میئر سی ڈی اے کا چیئرمین دیگر لوگ ہیں انہیں کچھ نماز پڑھانی چاہیے نا آپ یہ نمازیں پڑھائیں جمعے پڑھائے جنازے پڑھائے جس کا کلاس میں ہوتا رہا ہے اتنے قابل اور اس کے اہل ہیں جو آئیں گے پاکستان کے مطابق پاکستان کے آئیں بھی یہ شک ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی شہرت کبیرہ ہو وہ اسمبلی کا ممبر مطلب نہیں بنتے تو کتنے لے آئیں گے جو نمازیں پڑھائیں ان سارے امور کو سمجھیں اپرادھ کا جذباتی بات نہیں کرنی چاہیے ہم کہتے ہیں سیدھے سادے بتاؤ جی ہمارے پاس جماعت کے کوئی بھی اسلامی جماعت نہیں کہ ہمارے پاس جی دس آدمی موجود ہے کابینہ کے لیے ہمارے پاس پانچ سو کافی موجود ہے جب ہمارا سسٹم آئے گا تو ہم عدالتوں میں ان جن لوگوں کو لگائیں گے حقیقت یہ ہے کہ جو ہوم ورک کرنے کا ہے نا یہ کسی نے بھی نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا کوئی ایک فرق اس سے مستثنا نہیں ہے ہمارے لیے اور اسی سے ملتی جلتی اگلی بات کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ قانون قرآن نہیں ہے کیا قرآن کے ہیں کہ قرآن سے فیصلے کر لو قرآن پاک سے تو چار رقطے سترہ رقطے شری بھی کافی فیصلے نہیں ہو سکتے قرآن سے تو ڈھائی فیصد بھی ثابت کرنا دشوار ہے لام و حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا حدیث کو کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے پھر اتنے نئے نئے مسائل ایک صدی میں پیدا ہو گئے اجتہاد مفتی حضرات جن چیزوں میں اجتہاد کرتے ہیں بہت ہی قابل اور اپنے علم اور اور علم کے بعد بڑا ڈرتے ڈرتے کوئی فتوا دیتے ہیں یہ وہ اجتہاد ہے جو چھوٹے پیمانے پہ ہو رہا ہے نکاح کے مسائل میں ہو گیا طلاق کے مسائل میں ہو گیا کسی اور مسئلے میں ہو گیا یہ مفتی حضرات الحمد للہ محنت کر رہے ہیں لیکن اس درجے پہ اوپر جاتے کہ بینکنگ کیسے ہوگی ملک میں فراج چلے گا یا اشر ہوگا اس کی وصولی کیسے ہوگی پھر اس زکات کے سسٹم میں کیا کیا نقائص ہمیں کیسے دور کرنا ہے اتنے اس بائی کے بلند علماء ہوں گے اور پھر وہ قانون کو تحریر کریں گے اس طرح آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کوڈیفائڈ لا جو بھی مقدمہ ہوتا ہے عدالت میں کہہ دیں پلان دفعہ آپ کا یہ فیصلہ ہے اور اسلام کا نظام آخری مرتبہ جو ہوا تھا ایک ایک نکھار سے لکھ دی گئی تھی وہ عالمگیری کتاب عالمگیری اور اس کے بعد اردن میں خلافت کے آخری دور میں اردن میں علماء نے کام کیا تھا لیکن وہ کام ادھورا رہ گیا اب تک کسی کو توجہ اس طرف نہیں ہے کہ اسلام سے اس نظام کو بھی مرتب کر کے لکھ کے تاکہ قاضی کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو قاضی نے اتحاد کہاں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کے بعد فیصلے تو ہونا کتابیں وہ کہتی تھی میں اس قانون کے مطابق یہ فیصلہ کر رہا ہوں اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اگلی کورٹ میں چلے جاؤ کہ اور قاضیوں کی جو بیٹھ ہوگی کو کہا مستقل مسائل ہیں کہ قانون کا دینا کہ کتاب و سننا تمہارا قانون ہے کافی نہیں آپ اس قانون کو نکالیے مشتحدین کے اشتہاد کو دیکھیے اور پھر اب اب جو اہل علم آئے ہیں الحمد للہ جن کو اللہ نے وسیع نظر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صرف ایک ہی فکا سے اب کام نہیں چلتا اب ہمیں پھر مالکی شافعی حمدلی ان سب کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا اس فقی نے فتوا دیا ہے آج کے حالات کے مطابق کیا ہے کیا اس کا فتوا کیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا نہیں دیا جا سکتا دیا جا سکتا ہے تو وہ چیزیں کی یہ ایک چھوٹی سی کس نے یہ ساری چیزیں یہ تو وہ موٹے موٹے مسائل ہیں جو ہم نے آپ سے ارد کیے اس لیے جہاں سے یہ بات یہ نہ کہیے کہ خلافت نہیں آ سکتی ہم کہتے ہیں جہاں سے شروع کرنا ہے وہ چیز یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا یہ تمام وہ راستے جو شریعت کے نفاذ کے لیے تشدد کی راہ سے جاتے ہیں آج تک کامیاب نہیں کوئی ایک راستہ ہے پچھلے تین سو سال سے مسلمان پہ لگے ہوئے ہیں زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیں جہاں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے اور ان تین سو سالوں میں جتنی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سی جھٹی تاریخ کرتی ہیں اس میں تشدد یا اسلحہ کام تشدد کے ارد بھی نکال دیجیے جس میں اسلحہ کام مسلمان اب تک کامیاب نہیں دنیا کے کسی خطے میں کامیاب نہیں ہوئے پاکستان کو اور سب سے مبارک اور سب سے اچھی کوشش حضرت سید رحمت شہید رحمت اللہ علیہ کی اور اور الحامات اللہ کے کے ساتھ تعلق اور ان رفقات بڑا تھا لیکن بس آخر میں پہنچ کے جو کچھ انہوں نے دیکھا جن لوگوں پر وہ شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے سواب کے پٹھان تو حضرت تو بھی اشر کا ہی حکم دیا تھا کہ عشر جمع کیا جائے تو پٹھانوں نے راتوں رات منصوبے کے تحت ان کی عمر بھر کا سرمایہ چار سو حضرت کے مقدر خطرہ کافیوں کو اس رات میں قتل کر ہے انہیں کہا ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام سید صاحب احمد اللہ کی پوری زندگی کی محنت اور پانی ختم ہو گیا اسی لیے آخر سے عمر کے جب کوئی جہاد کی بات کرتا تھا تو فرماتے تھے جہاد کی بات نہ کرو اپنا قوم کے ایسے جتنی بھی رائے نائجیریا میں خلافت کا نظام قائم کرنا تھا وہاں علماء سے اور بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی وہ کامیاب ہوئے ہوئے کیسے یا آپ کامیابی کی مثال اگر سمجھتے ہیں کچھ تھوڑی بہت سیاسی ایران میں انقلاب آ ایران میں انقلاب ہے جو خمینی صاحب کا انقلاب نہیں یہ تو ان کے مستحین سے سب سے تو جہد کرتے رہے ہیں عوام کو بناتے رہے ہیں بناتے رہے ہیں بناتے رہے ہیں ایک فضا بن گئی جب فضا بن گئی تو آخری مہرا جو آیا تو وہ کوئی ہوتا کوئی نہیں صاحب ہوتے اور کوئی آدمی ہوتا اس کا بی سی کوئی نام رکھ لو انہوں نے اس فصل کو کاٹا نہ اس لیے اب بھی کوئی خلافت کے لیے کام کرنا چاہے تو تو ہم چھوٹے دماغ کے ساتھ جو بات سمجھتے ہیں وہ صرف اتنی سی ہے کہ وہ اس جماعت کو تیار کرے جو لوگ سب سے پہلے اپنے اوپر دین کو نافذ کریں اور دین کے مطابق اخلاقیات کو بنائیں سچ بولیں جھوٹ کو چھوڑ دیں وہ جب کہیں کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ہی کے ساتھ ہیں وہ کہنا حضرت تنہا میدان جنگ میں کھڑے ہوں اور پتا چلے جتنوں نے وعدے کیے تھے سب سب آج کہم سے نکلے گی یہ کیا ہوا ہے لال مسجد کتنے لوگوں نے یقین دلایا سب کچھ کیا اور آخر پہ پہنچ کے کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ اس لیے کہ اخلاقی طور پر ان کی تربیت ہوئی نہیں تھی جن پہ بھروسہ تھا وہ سچے لوگ تھوڑے ہی تھے جب تک اپرادھ ایسے تیار نہ ہوں اور پھر کا مجموعہ اور وہ بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں جہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ پہنچے جب ان کے امیر کو شورا کو یہ اعتماد ہو کہ اب ہم اگر ٹکر لیں نا نظام سے تو نظام اکھڑ جائے گا اور ہم غالب آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وہی بات ہے افراد بھی ہو اور نظام بھی ہو دونوں چیزیں ایک چیز کی بھی کمی رہ گئی تو ایک کام گویا ہیں افراد بھی ہو نظام بھی ہو اور پھر دس سال بیس سال پچاس سال سو سال دو سو سال کے بعد اس جماعت سے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کہتے اب ہم اتنے ہیں کہ اگر اب ٹکراؤ ہو تو پھر دو چار دس پانچ ہزار آدمی شہید ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں لیکن غالب آ جائیں گے یہ وہ موقع تھا جو صاحب کے یہاں بھی آ گیا تھا اور یہ وہ موقع ہوا کرتا ہے جس پہ ٹکراؤ ہوتا ہے باطل سے تو باطل پھر بادل ہے تو لوگ ہمارے دوست یہ چاہتے ہیں کہ جو آخری مرحلہ ہے وہ پہلے دن سے شروع کریں عجیب بات ہے کہ پچھلے تین سو برس سے مسلمان بغیر دیواروں کے چھت ڈالنے کے چکر میں کہ طرح چھت پڑ جائے اور دیواریں تو تعمیر کرو پھر چھت پڑ جائے گا اور آم کا گٹھلی دیجے بغیر آم کھانے کے چکر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک وہ اپرادھ نہ تیار ہوں جو خود اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ بہت بڑی بات تھی کہ کسی سے تنہائی میں بھی گناہ ہو گیا ہے نا تو وہ اسلام کو خود نافذ کرنے کے لیے اپنے اوپر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مجھ پہ تیاری کر دیجیے کوئی گواہ نہیں کچھ نہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سو فیصد ایسے باغ ہو مگر کم سے کم پچاس فیصد سے تو اوپر ہونے چاہیے ساٹھ فیصد ستر فیصد لوگ اگر کبھی بھی اتنے اچھے ہو گئے کسی جماعت بھی تربیت کر لی اور تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ شورا میں اتنے افراد اس کے ہوئے جو اتنے اچھے ہوں اور پھر ان کے بعد نظام بھی ہو جو دنیا کو ایک نظام دے سکے پھر شریعت کی اس بات کی اجازت دیتی ہے اور پھر ٹکراؤ بھی ہوتا ہے پھر غلبہ بھی ہوتا ہے اس سے بحث نہیں ہے کہ ایران میں کیا انقلاب آیا اس کے کیا اثرات تھے مگر اتنے افراد اتنے افراد تھے کہ ان کے مخالفین نے بم دھماکہ کیا اور ساٹھ سے ستر آدمی کمینی کی جو رائٹ ہینڈ سینے جاتے تھے کمینی کے بیٹے گئے سب دھماکے تو جب اس کے چھوٹے بیٹے نے جا کر اطلاع دی جب ایسے دھماکہ ہو گیا تو کمینی نے نام جن کا فلاں بھی فلاں بھی کرتے رہے کرتے کہتے اس سے آپ کو گلے دفتر نے کہا کہ میرا بھائی بڑا ہو تو کمینی نے اسے دیکھا کہ بھائی رو رہا اس نے ڈانٹ کیا اس نے کہا یہ رونے کی بات ہے اللہ کے رام شہید ہوئے ہم نے مرکز سے جا مل رہا ہے روتے کیوں یہ سننے کی حد تک ہے اور نرس کی آدمی کی زندگی کے تیار کیا ہوا ایک فرق ضائع ہو جائے نا نکل جائے بیچ میں سے تبھی موت کی مر جائے تو سالوں آدمی کو اس کی یاد ستاتی ہے کام نہیں ہو سکتا یہ مثال اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اتنی آسان یہ کھیل نہیں بچوں کے پہلی اور خلافت کی تحریکیں شروع کریں اور ہر وہ تحریر جس کے ڈانڈے جا کر ملتے ہیں تشدد سے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا خام خواہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا اس لیے جتنی اب خلافت کے نام پہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں امت میں غور سے دیکھنا چاہیے کہ کب تحریک شروع ہوئی کیوں ہوئی کون اس کے پانی یہ ایسے تو نہیں کہ مسلمانوں کے نئے خون کو تباہ کرنے کے لیے ہر تیس سال بعد ایک تحریک کریے آپ تاریخ پہ غور کریں ہر تیس چالیس سال کے بعد ہماری ایک نسل جوان ہوتی ہے پھر اس کا خون بہ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو وارث ہوتے ہیں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پھر بچے پیدا ہوتے ہیں پھر ہم جوان کریں پال پوس کے پھر تحریک کی نظر ہو اٹھارہ سو ستاون میں ہوا پھر سے شروع کر لو اٹھارہ سو تیس سے شروع کر لو حضرت سید احمد شہید احمد اللہ کے رفقا سارے شہید ہو گئے بالا کوٹ کا میدان ہوا ختم ہو گئے اور اس کے پچیس تیس سال کے بعد یہ اٹھارہ سو ستاون میں جو نسل تیار ہوئی تھی جوان تھے سب سیڑھیوں پہ چڑھ گئے پھانسیوں پہ چڑھ گئے اٹھارہ سو ستاون میں جو بزرگ تھے اس کے بعد انہوں نے کہا سپنا کیا ہے انہوں نے کہا سپنا کیا ہے کہ بیٹھ کے آدمی بناؤ آدمی ملے دلی کا بڑا مدرسہ جس سے ختم ہوا ہے شاہی اللہ رحمۃ اللہ کا دین کا مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں چودہ چودہ کوس میل کے فاصلے پہ بیس بیس میل کے فاصلے پہ مولوی نہیں ملتا جو نماز پڑھائے بندے بناؤ کلاس بناؤ اور پھر آج بھی یاد ہوئے جو بند ایسے ہی نہیں بن گیا وہ بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے حتیٰ ایک پچاس پچپن برس کے بعد پھر علم رحمت اللہ کی تحریک ہوتی لیکن مجھے ریشمی رومال کی تحریک تھی پھر خون با خلافت کی تحریک میں رہ گیا ختم ہو گئی پھر انیس سو بیس کے بعد ابھی پچیس سال گزرے تھے ستائیس سال جوان خون تھا انیس سو سینتالیس میں ختم ہو گیا کٹا دیا ملک لے دیا خوش ہو گئے اور ملک بنے ہوئے کتنے سال گزرے ستر کی تاریخ آ گئی ستر کی تحریک جنہوں نے دیکھی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کتنا خون اس میں بہا اور کیا کچھ ہوا اور کتنا تشدد تھا اور لگتا تھا ابھی صبح چڑھے گی تو اسلام آئے گا اور شام ڈوبے گی تو اسلام کا سامنا آ جائے گا اتنی تشدد اور وہ چڑھے نہیں پڑے تھے وہ جو نسل آئی افغانستان کے جہاد شروع ہو گئے چلو جی وہاں باہر ہر پچیس تیس پینتیس سال کے بعد ایک تحریر اٹھتی ہے اور جوان لڑکے کاٹ کیے جاتے ہیں بس بیٹھے رہو سے انتظار کرو گی نسلوں کا ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کسی ایسی تحریک کا کارکن اور رکن بننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے ڈانڈے جا کر آگے تشدد سے ملتے ہوں قتل سے خون سے اصلے سے ملتے ہوں آخر کرنا کیا ہے ہم دیانت داری سے یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کہیں بھی آنی ہے تو وہ امن کی رات سے محنت کی رات سے قربانیوں کی سے بس صرف محنت کرے کام کرے اسلام کو سمجھے جماعت بنائے آہستہ آہستہ چلتا رہے چلتا رہے ادارے قائم کرے ہمارے ملک میں کسی نے کام کرنا ہے خلافت کے لیے ایک ایک در پہ جا کے سیکھ مانگے پیسے جمع کرے تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لے ہر شہر میں ہر جگہ اپنے ٹرینڈ آدمیوں کو لگاؤ اور میں کہو کہ ہم اپنے بچے تیار کرنے تیس سال بعد ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ دین کو کس طرح نافذ کیا جاتا ہے <clears throat> دین یہ اپنے میڈیکل کالجز قائم کیجیے یونیورسٹیز قائم کیجیے بالکل شرکت کے پابند داڑھی اور پاجامے اور شلوار سمیت وہ ڈاکٹر بھی اور وہ انجینئر بھی اور وہ نکلے اور دنیا کے لوگوں وہ پڑھے ہوئے وہ چیزیں نہیں جانتے بچے کو بھی گزرنے کو ایک دن کا کام تھوڑا ہی ہے ممکن ہے سو سال لگ جائیں کوئی عرض نہیں کوئی عرض نہیں سو سال بعد چیز کا نتیجہ تو نکلے نا ہم تین سو برس سے دیوبند والوں نے تحریک تھی کی اپرادھ بناؤ اب دیوبند کو بنے ہوئے مشکل سے ایک سو چالیس سال میں ہیں لیکن اب دنیا کو کوئی جگہ ایسی ہے جہاں دیوبند کے لوگ نہ ہوں قطع نظر کسی کو ان سے اختلاف ہے یا اس کے پاس ہے عقیدے میں اعمال میں لیکن ہر طرف کو نور پھیلا ہے اس لیے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے ہم اس کی بھی مولوی تیار کرنے ہیں یا وقت والے لڑ لیں کیوں ہم تشدد کی رات کو اپناتے ہیں کیوں یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات انقلاب آ جائے اور راتوں رات آتا ہے آخری مرحلے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں اور وہ مرحلہ آخری بات بس کریں آپ سے یہ جو تحریک خلافت چلی ہے نا تحریک خلافت میں اصول تھا عدم تشدد کا کہ ہم نے کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا تو جب لوگ دیکھتے ہیں دونوں طرف پورے والے دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جماعت کا وقت آ گیا ہے ہم کر لیں حکومت سے اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو حکومت کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا ہم نے اصلے کا استعمال نہیں کرنا ہم نے فوج کو نہیں مارنا ہم نے پولیس کو نہیں مارنا ہم نے گرفتار ہو جانا ہے جیلیں بھر دینی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں میڈیا میں اب تو میڈیا بہت زیادہ ہو گیا لوگوں کی ہمدردیاں خود بخود ان مظلوموں کے ساتھ ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں یار دیکھو سب انہیں مار رہے ہیں یہ آگے سے ہاتھ نہیں کھا رہے اچھا یہ کہتے کیا ہے یہ قانون کے انصاف کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ دین کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں اس طرح قوموں میں پھر ایک دو تین نہیں پھر دو چار آٹھ سولہ اس طرح افراد ان کی ہمدردی میں تیار ہوتے ہیں اور ایسے انقلاب دنیا میں آیا کرتے ہیں فرانس کا انقلاب دیکھ لیں روس کا دیکھ لیں یہ دیکھ لیں چائنا کا ایران کا ہر جگہ انقلاب جو حقیقت دیر پا ہوتا ہے وہ ایسی ہوتا ہے اور حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ میں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے مدینہ منورہ میں پہنچ کر پھر حالات ایسے ہوئے کہ اب ٹکر لے لو اور وہ اتنے ٹرین لوگ تھے اتنے ہوئے لوگ تھے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ حملہ کرنا چاہا تو چاہتے کی روایت میں آتا ہے لشکر دور پر عملے کے فوج جس نے علاقے کو فتح کیا ہوا ہو اس کے گھوڑے دوڑ رہے ہوں ان کے جوانوں جوان اور جذبہ ہوتا وہ کوئی کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے ایک رضی اللہ عنہ تحابیر معاویہ رضی اللہ کا قدر معافیہ وادی پابندی ضروری ہے ہم وادی کے خلاف نہیں چلیں گے ہمارا اور کافروں کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کا جو ایک دن باقی ہے پورا ہونے میں رضی اللہ نے ایک حکم دیا کہ واپس ہو جائے ساری فوج واپس کیا مجال مزاج کوئی ایک گھوڑا بھی کافروں کے ملک میں داخل اتنے ٹرینڈ لوگ تھے کہ بنیادی اخلاقیات کا تربیت پر اور جن لوگوں کو یہ چاہتے ہیں جماعتوں والے کے خلافت کے نام پہ کٹائیں اور لے جائیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی تنہائیاں پاک ہیں یاد رکھو اللہ عبد کی معرفت اور اللہ کی ذات اور صفات کا ادراک آرام ہے اس شخص کے لیے جس کی تنہائی پاک ہے جو شخص اپنی تنہائی میں کوئی اور روپ ہے اور لوگوں کے سامنے کوئی اور روپ ہے ایسا شخص کبھی بھی اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر سکتا باقی جو حرض نہیں کرتا تنہائی اور ظاہر ایک ہونے چاہیے تب جا کر نفاذ سے جان سکتی ہے بتاؤ کہ آدمی کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو امیر کو اطمینان ہوتا ہے کہ مر جائے گا پیچھے نہیں ہٹے گا اس نے کہہ دیا کہہ دیتا ہے میں نہیں لڑ سکتا بتاؤ کہ نہیں لڑ سکتا بس ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان آپ کے لیے ہیں اور کام آتے ہیں لیکن یہ اتنی لمبی بات کرنی پڑی کہ سوالات یہ چیزیں بہت آ رہی تھیں تو اب یہ ہے کہ اس اس بات کو بھی اگر کوئی سننا تو میں جواب آپ نے جملے کسی لفظ پہ تو اس کے لیے معافی ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہے مجھے دیا لیکن یہ کوئی سیاسی بیان اور ایسی چیز نہیں صرف ایک گویا یہ سمجھنے استفتا ہے اس کا جواب ہے